عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی کوئی بات مجھے نہ پہنچائے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستانوے یہ حدیث ضعیف ہے